يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين اي ايمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی اتباع نہ کرو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اسلام کو اس کے تمام جزیات و تفاصیل کے ساتھ قبول کریں ان کی طرح نہ ہو جائیں جو خواہش نفس کے غلام بن گئے کہ جو بات ان کی خواہش کے مطابق ہوئی اسے لے لیا اور جو ان کی خواہش کے مطابق نہ ہوئی اسے چھوڑ دیا اسلام لانے کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کی ہر خواہش دین کے تابع ہو جن اعمال خیر کو وہ کر سکتا ہے انہیں کرے اور جنہیں نہیں کر سکتا ہے انہیں بشرط قدرت و امکان کرنے کی نیت رکھے تاکہ اسے نیت کا اجر ملے آدمی پورے اسلام پر اسی وقت گامزن ہو سکتا ہے جب شیطان کی مخالفت کو اپنی زندگی کا شیوا بنا لے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کی اتباع سے منع فرمایا اور تنبیہ کی کہ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ بات تو تمہیں معلوم ہے اس لیے کہ اسی نے تو تمہارے باپ آدم کے ساتھ کھلی عداوت کی تھی اور جنت سے نکلوایا تھا اسی بات کی مزید تاکید کے لیے اللہ نے آگے فرمایا کہ اگر اللہ کی طرف سے واضح دلائل آ جانے کے باوجود تم شیطان کی اتباع کرتے ہو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی قدرت والا ہے اس کے انتقام سے کوئی بچ نہیں سکتا اور حکمت والا ہے اس کا کوئی بھی حکم حکمت و مسلحت سے خالی نہیں ہوتا اس کے قہر و عذاب سے بچنا ناممکن ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ آیت میں ایمان والوں سے مراد اہل کتاب کے بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو تو قبول کر لیا تھا لیکن تورات کے بعض احکام و شرائع کو بھی اب تک گلے لگا رکھا تھا انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ پورے دین محمدی کو قبول کرو اس میں سے کسی بھی حکم کو نہ چھوڑو اور تورات پر اب صرف تمہارا ایمان لانا کافی ہوگا